بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اقرا وربک الاکرم پڑھ اور تیرا رب بہت زیادہ عزت والا کرم والا ہے الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سکھایا علم الانسان ما لم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا کلا ان الانسان لا علیہ ہرگز نہیں یقینا انسان حد سے تجاوز کرنے والا ہے الرآہ استغنا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ غنی ہو گیا ان الى ربك الرجعا یقینا تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے الذی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو اذا صلى جب وہ نماز پڑھتا ہے ان کان علی الهدى کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو او امر بالتقوى یا اس نے حکم دیا ہو پرہیز گاری کا تقوی کا ایت ان قد و طلّہ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جٹلایا اور منہ موڑا علم یعلم بان اللہ یرا کیا وہ نہیں جانتا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کلا ہرگز نہیں لم ینتہی اگر وہ باز نہ آیا لنسفعن بالناصیہ تو ہم ضرور پکڑیں گے اس کو پیشانی سے یا ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو پیشانی سے یہ سر کے ابتدائی حصے کے بعد لاسیہ تن کاطبہ پیشانی کے ان والوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں خطا کار ہیں فلید عنادیہ تو وہ اپنی مجلس کو بلا لے سند الزبانیہ ہم ان قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے کل لا ہرگز نہیں لا تو تو اس کا کہنا نہ مان وس جد وقت اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر قریب ہو جا